أعوذ جی قوة قوم أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي السلام عليكم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو میں اب اپنے آج کے معزز مہمان فضلۃ شیخ پروفیسر عداد الرحمان محسن حافظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں میں تشریف لائیں اور ہمارے سامنے وہاں گفتگو ہوں پروفیسر عباد الرحمان محسن حافظ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ابھی آواز صاف آ رہی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آج کی ہماری اس نشست اور ملاقات کا عنوان ہے تفسیر صورت المعود قرآن مجید کو سمجھنا اس کو دلوں میں جگہ دینا اور اس کی آیات اور مفاہیم سے قریب تر ہونے کے لیے بیٹھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس شخص کو بھی اس کی توفیق نصیب ہو جائے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے سنن ابی داؤد کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی مسجد میں خیر سیکھنے کے لیے اچھائی کی بات سیکھنے کے لیے آ جاتا ہے اس کا ارادہ صرف یہی ہوتا ہے کہ میں نے سیکھنا ہے کان لہو کا اجر الحاج المحرم اسے تعالی اتنا اجر دیتے ہیں جیسا کہ وہ احرام باندھ کے بیت اللہ کا حج کر رہا ہو بلکہ ایک اور حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آئے مبارکہ کو سیکھنا اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ و خیرات کرنے سے بھی اللہ اس کا زیادہ اجر اور ثواب دیتے ہیں ایک اور حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو فرشتے اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں اور ان کی راہوں میں اپنے پر بچھاتے ہیں رب تعالیٰ آسمانوں میں ان کے فرشتے فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں جو لوگ ذکر یعنی قرآن مجید کی مجالس میں بیٹھے ہوتے ہیں بلکہ ایک حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسی مجلس جس میں قرآن سیکھا اور سکھایا جا رہا ہو کوئی ایسا انسان بھی آ کے بیٹھ جائے جو بہت زیادہ سنسیئر نہ ہو اور سیریس بھی نہ ہو یوں ہی کسی نے اس کو کہا اور وہ بھی آ گیا کا جلیس ہوں رب تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن سیکھنے والوں کے پاس آ کر بیٹھ جائے میں اسے بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا کرتا ہوں تو آئیے میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس مجلس میں اختتام سے پہلے سورہ المعون صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں آپ ذرا میرا ساتھ دیجیے گا اور ایک ایک آیت کو فالو کیجیے گا کیونکہ بعض مضامین کے سلسلے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جب ایک بات ہم سے اسکپ ہو جاتی ہے تو پھر اگلی بات بھی بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتی پہلے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کی تشریح کروں گا من الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الموت پورے مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے قبل اس کے کہ میں ترجمے کی طرف آؤں یہ جو قرآن مجید کا جو ادب ہے نا یہ گھٹنے پکڑ کے ایسے اور سستی کے ساتھ نہیں آپ نے بیٹھا ایکٹیو ہو کے بیٹھتے ہیں نا کوئی عام مجلس نہیں ہے یہ قرآن مجید کی مجلس ہے جس قدر آپ با ادب ہو کے بیٹھیں گے قرآن مجید اتنا ہی آپ کے دلوں میں اترے گا بزرگ لوگوں کے علاوہ نوجوان اور بچے ٹیک بھی نہ لگائیں بیٹے آپ آگے ہو جائیں پیارے بیٹے آگے آگے ہو جائیں شاباش اللہ آپ کو برکت دے ذائق دے قرآن مجید سے پہلے آؤز بلّہ الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ آؤز بلّہ وہاں پڑھتے ہیں جہاں کوئی انسان غلط کام کرنے لگے نا تو ہم کہتے ہیں باللہ اللہ الشیطان الرجیم جبکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرَانَ فَسْتَعِبْ بِاللَّهِ جب آپ قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور طلب کرو شیطان مردود سے کیونکہ ڈاکو وہیں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں سے اسے خزانے کی امید ہو تو جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی مجلس اور محفل میں آیا بیٹھا ہے اور اسے ایک انمول خزانہ ملا چاہتا ہے اور اس کے دل کی دنیا تبدیل ہوا چاہتی ہے تو وہ تو بڑا مسترب ہو جاتا ہے پھر وہ وسو سے ڈالتا ہے نہیں پتہ نہیں کیا مقصد ہے اس درسے قرآن کا مینجمنٹ کے کیا مقاصد ہیں آنے والے کے کیا مقاصد ہیں کبھی اس طرح کے وصو سے کبھی یہ تو بڑا مشکل ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئے گا کبھی اس طرح کے وصو سے کبھی نیند کا غلبہ کبھی اکتاہٹ کبھی دائیں بائیں کے خیالات تو اس لیے یہ عظیم خزانہ جب آپ حاصل کرنے لگے تو اپنے دشمن سے ذرا چوکس ہو کے بیٹھے کہ وہ میرے اور آپ کے اوپر کہیں حملہ نہ کر دے اٹیک نہ کر دے اگر آپ کے جیب میں کوئی ایک لاکھ ایک کروڑ روپیہ ہو نا تو آپ بہت فکر مند ہو جاتے ہیں کہ دائیں بائیں سے کوئی غلط قسم کا انسان میرے اوپر نگاہ نہ رکھے ہوئے ہو تو یہ تو اس سے بھی عظیم خزانہ ہے قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون پوری دنیا کے سب خزانے سمیٹ کے ایک طرف رکھے جائیں تو قرآن مجید کا کوئی متبادل نہیں ہے یہ ان سب سے بہتر ہے تو اس کو حاصل کرتے ہوئے ہمیں زیادہ کانشیس ہو جانا چاہیے محتاط اور بہت زیادہ ذمہ دار ہو جانا چاہیے اس لیے آؤز من الشیطان الرجیم آپ بھی اپنے دل میں پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ ان آیات مبارکہ کی تفہیم میں مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس رحمان کے نام سے اور رحیم کے نام سے جس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں بالدین بھلا تم نے دیکھا ہے اس شخص کے کردار کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے اس کو استفام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بھلا دیکھا ہے تم نے اسے ایسے انسان کو جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے میرے سامنے کھڑے ہونے کے دن کو جھٹلاتا ہے آخرت کو جھٹلاتا ہے یا دنیا کے اندر بھی جو مقافات عمل کا سلسلہ ہے اس کو جھٹلاتا ہے اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اچھا یا برا مجھے اس کا سلا یا اس کی سزا تو مل کے رہے گی بلا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتے ہیں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے اس استفام کو کہتے ہیں استفام انکاری یا استفام برائے تعجب حیرانی کا اظہار کرنا تحقیر کا اظہار کرنا کسی کی مذمت کرنا کسی کے کردار کو کنڈیم کرنے کے لیے بعض دفعہ ہم ایک کوشچن ریز کرتے ہیں بلا دیکھا اس ظالم کو کیا کرتا ہے وہ دیکھا اس احمد کو کیا کرتا ہے وہ یہ اس طرح کا استفام ہے یہ نہیں کہ اللہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں اس ظالم احمد بیوقوف اور پرلے درجے کے کمینہ صفت انسان کو بھلا تم نے دیکھا ہے جو یہ مانتا ہی نہیں کہ جہاں یہ جو کچھ میں یہاں کر رہا ہوں وہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور اس کا مجھے کوئی سلا یا اس کی سزا بھی ملے گی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیادی چار پانچ نشانیاں بتا دی اور پانچ بنیادی نشانیاں بتائیں یہ پانچ بنیادی نشانیاں جس شخص کے اندر بھی پائی جاتی ہیں یا وہ کافر ہے یا وہ منافق ہے اگر وہ مسلمان ہے اور اپنے آپ کو مسلم سمجھتا ہے تو پھر وہ خطرے میں ہے کہ اس کے اندر کافروں اور منافقوں والی عادتیں ہیں یعنی تین حالتیں ضرور ہیں یا تو وہ جانون قسم کا کافر ہے صحیح معنی میں مانتا ہی نہیں اللہ تعالی کو یا پھر وہ اوپر اوپر سے مانتا ہے دل سے نہیں مانتا منافق ہے اگر وہ مانتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے کہ مسلمان ہوں لیکن اس کے اندر پھر بھی یہ پانچ عادتیں یا ان میں سے کوئی پائی جا رہی ہے تو جس قدر اس کے اندر یہ عادت ہے اتنے پرسنٹ اس کے اندر کفر اور منافقت کی نشانی ہے کافروں اور منافقوں والی عادت ہے پہلی نشانی یہ بیان کی اور فضا یدو التیم پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے فضالک یہ وہ شخص ہے یا جو دھکے دیتا ہے التیم یتیم کو کسی کو یوں زور سے پش کرنا دھکا لگانا آگے کی طرف بگا دینا بے وقت بے حیثیت بے توقیر سمجھتے ہوئے انسلٹ کرتے ہوئے التیم یہ کسے کہتے ہیں امام ابن السکیت راہ محلہ لکھتے ہیں انسانوں میں سے یتیم اس شخص کو کہتے ہیں جو بچپن میں باپ کے سائے سے محروم ہو جائے اور جانوروں میں سے یتیم اس کو کہتے ہیں جو بچپن میں ماں سے محروم ہو جائے یعنی جانوروں میں امام ابن السکیت کی تحقیق کے مطابق یتیم وہ ہے جس کی ماں نہ ہو اور انسانوں میں سے یتیم وہ ہے جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو اور یتیم اس وقت تک یتیم ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے جوان نہ ہو جائے جو ہی وہ جوان ہوتا ہے جوان ہونے کی نشانی ہے مونچھ آ جائے داڑھی آ جائے بغلوں کے بال آ جائیں زیر ناف بال آ جائیں اور بھی کچھ علامات ہیں تقریباً آپ کہہ لیں کہ چودہ پندرہ سال کی عمر اس وقت تک یتیمی ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد پھر انسان یتیم نہیں ہوتا وگرنا تو پھر ہم سارے یتیم ہوتے ہیں ہر کسی کا باپ تو بڑی عمر میں اکثر موجود نہیں ہوتا سر پہ تو یتیم اسے کہتے ہیں انسانوں میں سے جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو حیوانوں میں سے یتیم اسے کہتے ہیں جس کی ماں بچھڑ جائے اور اس وقت تک انسان کو یتیم کہا جاتا ہے جب تک وہ بچپن میں ہو جوانی کے مرحلے سے پہلے پہلے سن رشد تک پہنچنے سے پہلے پہلے اگر سر کے اوپر باپ بھی نہ ہو اور ماں بھی نہ ہو یہ آواز پھر تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے جو بھی ساؤنڈ والے بھائی ہیں ان سے گزارش ہے جیسے پہلے تھی نا ویسے ہی رہنے دیں اس کو نہ چھیڑیں اگر باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو تو اس کو لطیم کہتے ہیں لطیم صرف باپ سر پہ نہ ہو تو اس کو یتیم کہتے ہیں ماں بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو تو اس کو لطیم ان کہتے ہیں لطیم یہاں یتیم کا خصوصی تذکرہ کس لیے ہے یا آپ یاد دیکھیے بات کہ جو بچپن کی عمر ہے بچپن ایک ایسا مرحلہ ہے کہ آپ انسانی بچہ تو دور کی بات ہے بچے کے جو فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں جو اس کے چہرے کی معصومیت ہوتی ہے جو اس کی ایک نازک ادائیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر ایک خاص قسم کی اٹریکشن اور کشش ہوتی ہے انسان کا بچہ تو دور کی بات ہے اگر حیوان کا بچہ بھی آپ کے سامنے آ جائے نا اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو آپ اس کے اوپر نرم ہو جائیں گے دلی کا بچہ آپ دیکھ لیں تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا چھوٹا سا بچہ میں میں آتا ہوا میاؤں میاؤں کرتا آپ دیکھیں تو دل نرم ہو جائے گا ایون کے ڈوگ کا چھوٹا سا بچہ دیکھ لیں پرندے کا بچہ دیکھ لیں کوئی ڈونکی ٹائپ کسی جانور کا مصوم چھوٹا سا بچہ دیکھ لیں اس بچے کے فیشل ایکسپریشن ہی قدرت نے رب کریم نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہی آپ کے دل کی فیلنگس احساسات بدل جائیں گے آپ کے سامنے ایک داڑھی والا بڑی عمر والا جوان بیٹھا ہو تو آپ کے احساسات اور ہوں گے اگر ان پیارے بچوں میں سے میں آپ کے سامنے کسی کو کھڑا کر دوں تو آپ کی شفقت والے جذبے زیادہ باہر آ جائیں گے آپ میں شفقت آ جائے گی نرمی آ جائے گی جب ایک سلیم الفطرت انسان کا یہ حال ہے کہ وہ جانوروں کے بچے پہ بھی شفیق ہو جاتا ہے اور اس پہ بھی شفقت کرنے لگتا ہے تو اس شخص کی ثقافت قلبی بد بدبختی اور دل کی سختی کا کیا عالم ہوگا جو انسانی بچے تو کیا اس بچے پہ بھی رحم نہیں کرتا جس کے سر سے اس کا باپ اٹھ چکا ہے اس کا آخرت پر ایمان کیسے ہو سکتا ہے سب سے پہلی نشانی میں نے دوبارہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا وہ شخص جس میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں چاہے وہ اپنے آپ کو نمازی کہتا ہو چاہے اس نے داڑھی رکھی ہو چاہے اس کی پیشانی کے اوپر سجدوں اور محراب کے نشان پڑے ہوں چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو دنیا کا چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا مہذب انسان کہتا ہو جو بھی یتیم بچے کو دھکے دیتا ہے یا وہ پکا کافر ہے یا منافق ہے یا کافروں اور منافقوں جیسا ہے ان جیسی عادت اس کے اندر پائی جاتی ہے تو پہلی نشانی کفر نفاق اور دل کی سختی کی یہ ہے کہ وہ شخص یتیم کو دھکے دیتا ہو چند ایک بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے جتنا بھی کسی معاشرے کے اندر کوئی شخص کمزور ہوتا جائے گا اس کا حق اسلامی لحاظ سے بڑھتا جائے گا یہ دوبارہ ذہن میں رکھیں جتنا بھی کوئی شخص زیادہ کمزور ہوگا اتنا ہی اس کا زیادہ حق ہوگا پھر سن لیں جو جتنا کمزور ہوگا وہ اتنا زیادہ ہمارے پروٹوکول ہماری عزت ہماری محبتوں کا مستحق ہوگا ہم الٹے چلیں تو چلیں آج ہمارے معاشرے کے اندر جو شخص جتنا پاورفل ہے جتنا اتارٹی والا ہے منصب والا ہے سیم و زر کا مالک ہے کوٹھی بنگلے کا مکین ہے اتنا زیادہ ہم اس کو عزت دیتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ کی مجبوری ہوگی عزت دینا دے لے آپ ڈرتے ہوں گے میں نے پروٹوکول نہ دیا تو یہ میرے ساتھ یہ کر دے گا وہ کر دے گا برادری والے پہ آپ ظلم کریں تو اس سے یہ مان ہوتا ہے کہ میں بدلا لے لوں گا صاحب سروت پہ آپ ظلم کریں تو اس سے اپنی دولت کا مان ہوتا ہے کہ میں اسے ناکو چنے چبوا لوں گا اگر اتارٹی والے شخص پہ آپ ظلم و ستم کی کہانی رقم کریں تو اس سے یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ عہدہ ہے میں اس کو ناک سے لکیریں کھچوا لوں گا اور یاد رکھنا اگر آپ کسی غریب انسان پہ مسکین انسان پہ یتیم انسان پہ ظلم کریں تو اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا وہ اپنے مقدمے کو اللہ کی عدالت میں لے جاتا ہے اور کیا خیال ہے زیادہ طاقت دولت والے کے پاس ہوتی ہے یا اس کے پاس ہے جو اللہ کو کہہ دے اللہ میرا بدلہ تو نے لینا ہے اس لیے جو معاشرے کا جتنا مظلوم انسان ہوگا اور جتنا کمزور انسان ہوگا آخرت کی فکر کرنے والا انسان اس سے اتنا زیادہ ڈرے گا کہ اس پہ تو سیدھا اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حق ضعیفینی اگر تم میرا کلمہ پڑھتے ہو تو تمہارے معاشرے کے اندر جو کمزور دو طبقے پائے جاتے ہیں ان کے حق کے بارے میں میں تمہیں زیادہ سختی سے کہتا ہوں کہ ان کے حق میں کبھی ظلم نہ کرنا التیم والمرأہ یتیم بچہ اور عورت ذات پھر آپ نے ان دو سفتوں کے نام لیے اور اسی لیے جو شخص جتنی زیادہ اس کی حفاظت اور کفالت کرے گا اتنا زیادہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہا تھے وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اور کل قیامت کے دن میں تمہارا پیغمبر جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں ایک بڑی دلچسپ حدیث میں نے پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں حضرت ابو حرارا اس حدیث کو بیان کرتے ہیں مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے آپ فرماتے انا انا اول تريد أن تدخل معي الباب فأقول لها من أنت کل قیامت کے دن جب رب تعالی جنتوں کے فیصلے کر دیں گے اور جنتوں کی مختلف قسمیں اور ان کے اندر جانے والوں کی کیٹیگریز ہو جائیں گی انبیاء انبیاء کے ساتھ شہداء شہداء کے ساتھ صالحین صالحین کے ساتھ علماء علماء کے ساتھ تو نبیوں میں سے بھی اور پوری انسانیت میں سے سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی اور رب کے حبیب حضرت محمد کریم ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من باب سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا فیقول الخازن من بالباب جنت کے دروازے کا چوکیدار اور خازن کہے گا کون ہے میں کہوں گا میں آخری پیغمبر ہوں اور اپنی امت کو ساتھ لے کے آیا ہوں تو وہ جواب دے گا بھی کا عمر تو اللہ افتحلی قبل مجھے حکم ہی یہ تھا کہ جب تک آمینہ کا لال نہ آ جائے میں نے جنت کا دروازہ کھولنا ہی نہیں ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور جو ہی میں جنت میں جانے لگوں گا تو ایک عورت جلدی سے میرے ساتھ ساتھ یا میرے آگے آگے یا میرے برابر میں وہ بھی جانے لگے اور تم تو بات ہی رونی یوں ہے آپ سے بھی پہلے جانے کی کوشش میں ہوگی تو میں اس سے پوچھوں گا تم کون ہو تم کیسے یہاں زہر ہے نبیوں نے سب سے پہلے جانا ہے اور نبیوں سے بھی امام الانبیاء نے سب سے آگے ہونا ہے تو وہ عورت جو تمام صفوں کو چیرتے ہوئے سب سے آگے گزرتے ہوئے کائنات کے سردار اور دونوں جہانوں کے ایمان اور نبیوں کے بھی مقتدا رہنما ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ جنت میں جانے کی کوشش کر رہی ہے آپ فرماتے ہیں میں پوچھوں گا تم کون ہو تو عورت کہے گی انا امرا کا تو ایتا لی میں وہ عورت ہوں کہ جوانی میں میرا خاون فوت ہو گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے یتیم بچے میری گود کے اندر تھے میں نے اپنی ساری جوانی اور اپنی ساری کی ساری خواہشیں ان یتیم بچوں کی پرورش کے اوپر قربان کر دی ہیں تو اب میں جنت میں پہلے کیوں نہ جاؤں یہ وہ عورت ہوگی یتیم کی کفالت کرنے والا مرد ہو یتیم کی کفالت کرنے والی عورت ہو چاہے یتیم کی کفالت کرنے والی اس کی ماں ہی ہو کہ اس کا خامن سر کا تاج اٹھ گیا اور اب یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میں اگلے گھر میں گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یتیم بچے ضائع ہو جائیں اور بعض دفعہ اگلا شوہر وہ بچے کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا باپ سر پہ نہیں ہے ننیال والے بھی تیار نہیں ہیں تو اس عورت نے سب کچھ اس یتیم بچے کی کفالت کے لیے قربان کر دیا بچہ اپنا پالتی رہی اور اللہ نے اس کو مقام یہ دیا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے امام الانبیاء کے پاس پہنچ چکی ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں ایک شخص آیا کہ لگا اللہ کے پیارے نبی میرا دل بڑا سخت ہے کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے کیا کروں آپ نے دو نسخے بتائے اور قربان جائیے کہ یہ نسخے اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور بتا بھی نہیں سکتا فرمایا ان یتیم اگر تم چاہتے ہو کہ دل کی سختیاں ختم ہو جائیں تو کسی مسکین اور غریب انسان کو دسترخوان پہ بٹھا کے ساتھ کھانا کھلاؤ اور یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا یتیم کی پرورش اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ جس معاشرے کے اندر بچوں کی قدر نہ ہو اور اس کو ضائع کیا جا رہا ہو بچے تو اس قدر قیمتی ہوتے ہیں اگر نجائز اور حرامی بچہ بھی ہو تو شریعت اسے بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتی وہ بچہ اس کا کیا قصور ہے جرم تو ظالم نے کیا اس کا کیا قصور ہے باپ اس کی ماں نے کیا اس کا کیا قصور ہے ایک عورت آئی تھی نا زنا سے حاملہ ہو چکی تھی اور عرض کرنے لگی کہ مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے برائی ہو گئی ہے فرمایا جب تک تمہارے پیٹ کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تمہارے اوپر اللہ کی حد نافذ نہیں ہو سکتی ہے پھر آئی کہا اب یہ تمہارا دودھ پیتا ہے جب تک اسے تمہارے دودھ کی ضرورت ہے تمہارے اوپر حد نافذ نہیں ہو سکتی ہے بچے کو دودھ سے محروم کیوں کیا جائے میں حیران ہوتا ہوں آج ہم کتنے شکی القلب ہیں ماں باپ کی انبن ہوئی میاں بیوی کا تعلق آپس میں صحیح نہ رہا طلاق واقع ہو گئی اب باپ ہے تو اگر اس کے ہاتھ میں بچہ آ گیا ہے تو ماں کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا ماں ہے تو باپ کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتا معاملات تمہارے بگڑے ہیں اور ان بچوں کے مستقبل کو کیوں تباہ کرتے ہو ان کے مستقبل کو کیوں داؤ پہ لگاتے ہو سب سے قیمتی چیز اس کائنات کے اندر انسانی بچہ ہے چاہے وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو اسے بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کا اس معاملے کے اندر کوئی قصور نہیں ہے یاد رکھیے میرے اور آپ کے لیے تو یتیم کا خیال رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ نے اس کو یتیمی کی زندگی میں رکھا ہے الم یچت کا یتیم انفا ہمیں تو اس لیے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر خود یتیمی کی زندگی میں رہے جناب موسا نے یتیمی کی زندگی گزاری جناب عیسیٰ کے سر پہ تو بات بس ہی نہیں تھا اور ان کی والدہ نے یتیمی کی زندگی گزاری سیدنا ابو ہریرا تین سال اللہ کے پیغمبر کی رفاقت میں رہے اور تین سالوں میں پانچ ہزار تین سو چوہتر روایتیں بیان کی دنیا شاید اس وقت تک کوئی حدیث کسی خطیب کی مجلس اور اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ یہ نہ کہے قال رسول اللہ قال ابو حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ جناب ابو حریرہ بھی یتیم ہی تھے یتیمی کی زندگی گزاری اور امت اسلامیہ کے سب سے بڑے محدث بنے امام احمد ابن حنبل یتیمی کی زندگی گزارتے رہے امام شافی رہے اللہ ان کا بچپن یتیمی میں گزرا امام بخاری رہے اللہ صحیح بخاری جیسی قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب کو لکھنے والے یتیمی کی زندگی گزاری اور وہ کتاب دنیا کو دے کے گئے کہ رہتی دنیا تک امام ابن حجر فرمایا کرتے تھے آئمہ کہ صحیح بخاری اس امت کے اوپر بہت بڑا امام بخاری کا احسان ہے اس کی شرح لکھنے والے فتح الباری امام ابن حجر رحم اللہ انہوں نے یہ سیوی کی زندگی گزاری اور اس دور کے بہت بڑے امام اور مفتی اور محدث شیخ الاسلام امام ابن باز رحم اللہ نابینا تھے اور انہوں نے بھی یتیمی کی زندگی گزاری بعض دفعہ کچھ انسانوں کو اللہ یتیم کرتا ہی اس لیے ہے کہ قدرت نے اس کی خاص اس لالا کی اس گل کی کچھ ہنا بندی کرنا ہوتی ہے اس کو کوئی مقام دینا ہوتا ہے اگر معاشرے کی سوچیں ہی بدل جائیں کہ یتیم کو تو ہم نے پوچھنا ہی نہیں ہے اس کا مال ہڑپ کر جانا ہے باپ کی بھائی کی ابھی لاش گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے اور اس یتیم بچے کی جائیدادیں ہڑپ کر لینی ہیں اور چابیاں قبضے میں کر لینی ہیں اور ڈاکومنٹس کو کہیں چھپا لینا ہے اور جائیداد کو اپنے اختیار میں لے آنا ہے یہ سخت دل اور شکیل قلب انسان اس یتیم کی جائیداد کو ہڑپ کر لیں رب کا قرآن کہتا ہے جتنی بھی تمہارے پیٹ میں یتیم کی جائیداد جائے گی وہ جہنم کی آگ ہے جتنی چاہو بھر لو يأكلون في بطونهم نارا نہ سعيرا وہ یتیم بچہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا جو عید والے دن اپنے چچا اور انکل کے پاس بھاگا بھاگا گیا تھا انکل جی آج عید ہے نا اس نے کبھی اپنی ماں سے کہا ہوگا ماں جی اس بیچارے یتیم کو کیا پتا کہ ہمارے گھر میں کیا بیت رہی ہے نئے کپڑے نئے جوتے سارے دوستوں نے پہنے ہیں مجھے بھی تو دیے جائیں ماں نے نہ جانے کیسے آنسو کو چھپایا ہوگا اور کیسے دل پہ پتھر رکھا ہوگا اور ہاتھ رکھا ہوگا بلاخر جب مجبور کرتا رہا تو اس نے کہہ دیا کہ جاؤ اپنے چچا کے پاس چلے جاؤ اس سے یہ ریکویسٹ کرو اور اپنے انکل کے پاس چلا گیا انکل جی میرے سارے کزنوں کے پاس بڑے اچھے اچھے جوڑے ہیں مجھے بھی تو نیا سوٹ لے دے یوں چہرے پہ تھپڑ لگا کے دھکا دیا اور وہ یتیم بچہ نیچے گرا اس کے سارے ساس بیدار ہوئے وہ کچھ لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا اس نے اپنی جیب کے اندر ایک پرچی ڈالی اور ٹرین کی پٹری کے پاس پہنچ کے جب ٹرین پاس سے گزری سر کو نیچے رکھ کے کچل کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا اور جب اس کی لاش کو اٹھایا گیا تو اس کے کپڑوں سے یہ پچھی پرچی لکھی ہوئی نکلی کہ جو سماج اور جو معاشرہ اور جو میرے چچا مجھے دھکا دیتے ہیں اور سب بچوں کو میں خوشیوں میں دیکھتا ہوں تو یہاں زندہ رہنے کو میرا دل نہیں چاہتا ہے اور مسلمان انسان ہو سکتا ہے جو یتیم کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہو یا کافر ہے یا منافق ہے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کافروں منافقوں جیسا ہے جس نے اس بات کی لاش بھی نہیں رکھی کہ جس پیغمبر کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ خود یتیمی کی زندگی بسر کرتے رہے اور آئی چلزی یو و بدین بلا دیکھا ہے اس شخص کے کردار کو جو آخرت کا منکر اس کو جھٹلانے والا ہے کیسا اس کا گرونا کردار ہوتا ہے رضا علی کلزی یہ دو اور اس کی پہلی نشانی یتیم کو دھکے دیتا ہے اور دوسری نشانی ہے ولا يحض على طعام المسكين وہ مسکین کے کھانے کی کسی کو ترغیب نہیں دیتا مسکین کے کھانے کی کسی کو ترغیب نہیں دیتا یا ترغیب دینا انسپائر کرنا موٹیویٹ کرنا کسی کو جذبہ دلانا کہ یار مسکینوں کا بھی کچھ خیال کر لیں غریبوں کا بھی خیال کر لیں کسی کو اس طرح سے جوش دلانا جذبہ دلانا وہ کسی کو جذبہ نہیں دلاتا اس نے جذبہ تو کیا دلانا ہے یاد رکھیے ہمیشہ جو انسان بخیل اور کنجوس ہوتا ہے نہ وہ خرچ کرنا چاہتا ہے اور جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کو اچھے نہیں لگتے وہ یہ چاہتا ہے سارے میرے جیسے کنجوس اور بخیل ہو جائیں کیوں تاکہ مجھے کوئی کنجوس کہنے والا باقی نہ بچے اور اس کی یہ عادت ہوگی کہ خرچ کرنے والوں پہ الزام لگائے گا ایسے ادارے ایسے ٹرسٹ ایسے مختلف قسم کی تنظیمیں مدارس مساجد فلاحی قسم کے ادارے جو خیر کا یہ کام کر رہا ہو کر رہے ان کو بھی کوستا رہے گا ہاں، دیکھے یہ کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرے گا کبھی کیا کرے گا اس کی خاص یہ ہو یہ ہوگی کہ میں خرچ نہیں کرتا تو یہ بھی نہ کریں اور اگر کوئی خرچ کرے گا تو بعض دفعہ وہ اس پہ پھبتیاں کسے گا اور اتنے سا دینے سے کیا ہو جائے گا الزین المزون المتوئین یہ منافق انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ جو غریب تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس پہ پھپتیاں کستا ہے کہ تیرے ایک روپیہ دینے سے وہ امیر ہو جائے گا تیرا ایسے کرنے سے یہ ہو جائے گا تیرے اتنے فنڈ سے کیا ہو جائے گا اس کی یہ سوچ ہوتی ہے بخیل انسان خود بھی خرچ نہیں کرتا اور دوسروں کا خرچ کرنا بھی اسے اچھا نہیں لگتا اور معاشرے کے اندر جو یہ اچھائی اور بلائی کا کام کر رہے ہوں کسی نہ کسی طریقے سے ان کی راہوں میں بھی روڑے اٹکاتا ہے ایسا کرنے والا انسان بھی یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا یا کافروں اور منافقوں جیسا ہوگا خالص مسلمان ایسا نہیں کرتا اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق غریب کی ہمدردی کرنی ہے اور اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے کتنا خرچ کیا جاتا ہے کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کس خلوص کس جذبے کس محبت اور کس ہمدردی کے ساتھ خرچ کیا ہے اور اللہ کے ہاں بالخصوص خرچ کرنے کی بھی مختلف راہیں ہوتی ہیں لیکن خرچ کرنے کی وہ قسم جس میں کسی کو کھانا کھلایا جائے اور پانی پلایا جائے جو انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ تو رب العالمین کی صفت رزاقی کی مشابت کر رہا ہوتا ہے نا کھلانا تو رب کا کام ہے رسک دینا تو رب کا کام ہے پانی پلانا تو رب کا کام ہے اور جو انسان ہو کے دوسروں کو پانی پلانے لگ جائے اور انسان ہو کے دوسروں کو کھانا کھلانے لگ جائے وہ رب کریم کی صفت رزاقی کی اور صفت ربوبیت کی ایک عظیم اچھی صفت کی مشابہت اختیار کر رہا ہوتا ہے اور رب تالا کو اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے انسان کو کھلانا تو دور کی بات ہے وہ ایک ہانکتے ہوئے کتے کو بھی پانی کے چند کترے پلا دے تو رب کریم زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کھلانے والی وہ عورت ہے جو ساری زندگی اپنی عزت کو بیچتی رہی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے نا آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا اللہ کی راہ میں کیوں دوں اللہ کے پیارے نبی اشتاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انسان اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا اس سے زندگی کا حساب لیا جا رہا ہوگا صحیح بخاری کی حدیث ہے گھبراہٹ کے عالم میں بندہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا جہنم کے شولے نظر آئیں گے دائیں طرف دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی اپنے سامنے دیکھے گا تو رب کریم اس سے حساب لیتے ہوں گے فتق النار ولو بشق تمرا کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچنے کا انتظام کر لو کاش میرے ہاتھ میں کھجور ہو اور میں اس کے نو دس ٹکڑے کر دوں اور دسواں ٹکڑا توڑ کے آپ کے سامنے رکھوں کہ رب کا پیغمبر تو اپنی سچی زبان سے اشا المسدوق رحمت للعالمین یہ کہہ رہا ہے کھجور کا ٹکڑا بھی تم دو گے تو کل قیامت کے دن وہ بھی بعض دفعہ جہنم سے بچانے کا انتظام ہو جائے گا ایک اور حدیث میں آپ اشاعت فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اللہ کی راہ کے اندر کھجور بھی دیتا ہے نا کھجور بھی دیتا ہے یوربی ہے کہ میں یوربی عہد کم پھیلو ہوا ہوں جس طرح ایک ذمہ دار ایک کسان جانور کو پالنے والا انسان جانور کے بچے کو پالتا ہے یہ تقبل ہے ابھی ہی رب تالا اپنے دائیں ہاتھ میں اس کھجور کے صدقے کو قبول کرتے ہیں وکیل اطانی اور رب کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں اور دونوں ہی برکتوں والے ہیں اور وہ اس میں قبول کر کے پھر اس کو پالتا اور سنبھالتا ہے روزے مشر جب وہ صدقہ کرنے والا رب کے پاس پہنچتا ہے تو کھجور کا وہ ٹکڑا اہد پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوتا ہے والا لیکن بخیل انسان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کسی مسکین کو کھانا کھلائے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ دونوں سوال ہیں ایک کردار تو یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا اور دوسرا کردار کیا ہے یتیم کی پرورش کرتا ہے مسکین کو کھانا کھلاتا ہے میں نے اور آپ نے کبھی کسی یتیم کی پرورش کی ہو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو اس کی ٹیوشن فی کی ذمہ داری لی ہو اس کی یونیفارم اور اس کی وردی کا انتظام کیا ہو میرے اگر تین چار بچے ہیں تو میں نے یہ ڈھونڈا ہو کہ میری اس گلی کے اندر اگر کوئی یتیم بچہ ایسا رہتا ہے جسے میری ضرورت ہے تو میں اپنا پانچواں بچہ اس کو بنا کے چلے اس کے بھی اسکول کا انتظام کر دوں اور ایجوکیشن کا اور ٹیوشن فی کا اور کتابوں کا اور جتنے بھی اس کے اخراجات ہیں اس کو مینج کر دوں اور تربیت کا انتظام کر دوں یہ الیکشن کا موسم ہے نا بہت پارٹیاں ہو رہی ہیں بہت دعوتیں ہیں بہت اخراجات ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں لوگوں کی اپنی اپنی مجبوری ہیں وہ کر رہے ہیں ثواب کتنا ملے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کوئی ایم پی اے اور ایم این اے حتیٰ کے واپڈا کا لائن مین اور چھوٹا موٹا کوئی افسر اس کی بھی ہم بہت دعوتیں کرتے ہیں کبھی ہم نے کسی مسکین انسان کی دعوت کی ہو کہ اس پہ مجھے کوئی غرض کوئی کام نہیں ہے صرف اللہ کی خاطر میں نے اس کو کھانا کھلانا یہ ایک عظیم نیکی ہوتی ہے کاش اللہ مجھے اور آپ کو یہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے مال و دولت کے رسیہ اور پجاری نہیں رہیں گے دل عموم اس طرف انسان اس لیے نہیں آتا یہ دھکے دینا یتیم کو اور مسکینوں کو کچھ سمجھنا ہی نہ ان کو چونٹیاں سمجھنا کیڑے مکوڑے سمجھنا اس کے پیچھے انسان کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ میں دولت مند انسان ہوں میرے گھر میں غریب بندہ آئے کیوں بعض دفعہ تو کچھ لوگ ایسے فرون بن جاتے ہیں میں اس شخص کو اور اس ظالم اسٹوڈینٹ کو کبھی نہیں بھولتا جس سے اس کا باپ ملنے آیا تھا اس نے دھوتی پہنی ہوئی چادر پہنی ہوئی دیہاتی بابا بڑی محنت کے ساتھ اپنے بچے کو لاہور کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجا اور پیچھے سے بیچارہ پوچھنے آیا بیٹا کو خرچے کی کمی تو نہیں ہے اور اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا تھا اور دوستوں نے پوچھا یہ بابا کون ہے دیہاتی پینڈو تو اس نے کہا ہمارے گھر کا نوکر ہے اور مجھے خرچہ دینے آیا ہے انسان اتنا بھی گر جاتا ہے کیا انسان اتنا بھی سخت دل ہو جاتا ہے اور پھر وہ مسلمان ہوتے ہیں اس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے جس کی یہ سوچو اور بعض دولت مند انسان اس سے کوئی غریب انسان یوں مسافر کر لے تو آپ کے ہاتھ کو صاف کرتا رہتا ہے کہ اس غریب نے پتہ نہیں کیا جراثیم سے مجھے ہاتھ لگا دیا قریب سے گزر جائے تو اسے اچھا نہیں لگتا پاس بیٹھنا اسے اچھا نہیں لگتا مشرقین مکہ کی بھی یہی مینٹالٹی تھی نا کہ یہ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں صحیح رومی ہوتا ہے بلال افشی ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر کام کرنے والا نوکیاں کرنے والا بلال افشی جیسا انسان ہوتا ہے ہم سردار لوگ بھی ان کی محفل میں آ کے اکٹھے بیٹھ جائیں یہ نہیں ہو سکتا ان کی محفل علیحدہ کرو ہمیں علیحدہ کرو پھر ہم آ جائے کریں گے قرآن کا واحد وہ مکان جس رب تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کے اوپر کچھ ناراضی کا اظہار فرماتے ہیں اور اشاروں اشاروں میں آپ کو اس طرف کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کام نہ کیجئے یہ واحد وہ مقام ہے حالانکہ آپ نے یہی سوچا تھا کہ ان ظالموں کو ایسے ہدایت ملتی ہے تو میں ایسے بھی کر دیتا ہوں رب کریم کہ عظیم پیغمبر یہ سوچ سوچتے ہیں اور اللہ اپنے قرآن میں کہہ دیتے ہیں وتولى ان جاءه الاعمى ایک نبینا اور غریب انسان کی آپ نے بات نہیں سنی اللہ اس پہ ناراضی کا اظہار کر دیتے ایسے بھی سوچو اس سوچ کا علاج کیا ہے ایک ہی علاج ہے ایک ہی علاج ہے کبھی بھی بندہ مومن کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی جو یہ مانتا ہے کہ رزاق اللہ ہے جو یہ مانتا ہے رزق وہ دیتا ہے جو یہ مانتا ہے عنایت اس کی ہوتی ہے جو مانتا ہے زمین اس کی ہے جو مانتا ہے آسمان اس کا ہے جو مانتا ہے اختیار اس کے ہیں جو مانتا ہے خزانے اس کے ہیں جو مانتا ہے چھاپیاں اس کے پاس ہیں جو مانتا ہے ضلع عزت کے سارے اختیارات اور اتارٹیز رب کے پاس ہیں غریب و امیر کرنا اس کا اختیار ہے اس بندے کی یہ ویژن یہ سوچ اور پریکٹیکل یہ لائف ہو ہی نہیں سکتی ہے یا تو وہ مانتا ہی نہیں رب کو یا وہ منافق ہے یا پھر وہ کافروں اور منافقوں جیسا ہے جو غریب انسان سے ہمدردی نہیں رکھتا ہے علاج کیا ہے اس کا بین الناس میں اس صورت کو مکمل نہیں کر پاؤں گا صرف پہلی دو آیات کی وضاحت کی کافی ہے آخری پانچ منٹ میں میں نے بات کو سمیٹنا ہے ایک علاج ہے اس کا تلکل انو دا وہ یہ سمجھے کہ وہ جو آسمانوں کا رب ہے یتیموں کو پیمبر کرتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی ہے اور اسے بادشاہوں کو تخت سے اتارتے ہوئے بھی کوئی دیر نہیں لگتی ہے اور اسے بڑے بڑوں کو نیچے کرتے ہوئے رسوا کرتے ہوئے بھی کچھ دیر نہیں لگتی ہے اور ان لوگوں کو جو نیچے ہوتے ہیں اوپر اٹھاتے ہوئے بھی کوئی دیر نہیں لگتی ہے مظفر گڑھ کے اس لینڈ لاٹ کو میں کبھی نہیں بھول سکتا یہ غالباً دو ہزار پانچ چھ کی بات ہے سیلاب آیا تھا شاید آپ کو بھی یاد ہو دو ہزار پانچ میں زلزلہ آیا تھا اسی سال چند ماہ کے بعد پھر سیلاب بھی آیا تھا مظفر گڑھ کے علاقے میں تو ہم اپنے راجوال کی جماعت کی طرف سے وہاں کے لوگ مل کے کچھ فنڈ لے کے وہاں پہنچے تھے وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے باتری ساخ صاحب ہوتے تھے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے انہوں نے مجھے بتایا میں خود بھی وہاں تھا کہنے لگے عبید بھائی عبید الرحمان بھائی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مربوں کے مالک کپاس کی فصل بالکل تیار سلاب آیا فصل بھی تباہ زمینیں تباہ کوٹیاں تباہ بنگلے اجڑے ہوئے اور وہ اپنی پجیروں کو لے کے اور بچوں کو بٹھا کے جلدی سے جب وہاں سے بھاگے تو خیرات کے وہ ٹکڑے جہاں سے غریب انسان کھا رہے تھے وہ پجیروں پاس کڑی ہوئی تھی اور خیرات کے وہی ٹکڑے وہ بھی کھانے پہ مجبور تھے آپ ایک منٹ کہتے میں کہتا ہوں ایک سیکنڈ بھی بعض دفعہ نہیں لگتا اور حالت کیا سے کیا ہو جاتی ہے انسان کو رب تالا بالکل بدل کے رکھ دیتا ہے وہ گھمنڈ کرتا تھا نا اس کے پاس دولت تھی دوسرا اس کا دوست تھا وہ غریب تھا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا کہنے لگا دیکھو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دولت بھی میرے پاس ہے ڈیرا بھی میرا ہے باغ بھی میرا ہے اور باغ بھی اس کا ایسا تھا رب تعالیٰ نے ایسا باغ اس کو دیا ایسی زمین دی کہ باغ ایک طرف وہ درخت اگاتا تھا درمیان کے اندر بیلے لگاتا تھا اور بالکل سینٹر کے اندر فصل اگاتا تھا یعنی ایک وقت میں ایک زمین سے تین فائدے اٹھاتا تھا بیلے پھلدار درخت اور اندر زری اجناس اور فصل اور داخل ہوا کہ لگا کہ مجھ سے بہتر کس کے پاس باغ ہوگا اور مجھ سے اچھا ڈیرا کس کا ہوگا اس کے دوست نے کہا یہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے اور ہر ہفتے سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے جمعے والے دن یہ سورہ کہف ہے اس کے اندر یہ واقعہ ہے کوئی افسانہ اور کہانی نہیں ہے اس کے دوست نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا لولا اللہ تو تھی ایسے کیوں نہیں کہا یا اللہ تیری مرضیاں اور تیری محبتیں اور تیری عنایتیں ہیں لا قوت الا باللہ تیری توفیق کے بغیر میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نے یہ کہنا تھا لیکن وہ اپنے گمنڈ کے اندر رب تالا کا کرنا ایسے ہوا چند لمحوں کے اندر تند و تیز ہوا کا ایسا بگولا جس کے اندر آگ بھی ہے وہ آتا ہے اور اس کی ساری کی ساری فصل اور پورے کا پورا باغ اللہ تعالیٰ اجاڑ کے اور تباہ کر کے رکھ دیتا ہے وہ واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا تاریخی واقعہ عبرت کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں یہ قرآن حدیث کی بات نہیں ہے ایک تاریخی حقیقت ہے ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہے میاں بیوی گپ شپ کر رہے ہیں دوپہر کا وقت ہے دروازے پہ ناکنگ ہوتی ہے اور وہ غصے میں چودھری صاحب آ جاتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں غصے کے ساتھ دروازہ کھولتا ہے آگے غریب انسان بھیک مانگ رہا ہے دو روٹیوں کا سوال کر رہے ہیں بھوکا ہے غصے میں واپس آ جاتا ہے بیوی پوچھتی ہے کیا کیا ہے کہتے یہ آرام ہی نہیں کرنے دیتے دے دیا اس کو دو کیا دے دیے دو تھپڑ لگا کے آ گیا ہوں دھکا دیا اس کو کہ کیوں آئے ہو اس وقت فلا تنہر یا فلا پک جہاں اللہ نے اپنے پیارے نبی کا تذکرہ کیا سورہ زحا میں ساتھ یہ کہا یتیم کو دبانا نہیں ہے اور سائل کو جھڑکنا نہیں ہے آپ کچھ نہیں دے سکتے ایکسکیوز کر لیں زوری اس کو ڈانٹ پلانی ہے وہ رب کریم بڑے جلال والا ہے کبھی کبھی جلال میں آ جائے کسی بندے پہ اس اس کی نخوت کے تکبر پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اس کو پکڑ لے اور اس کی گردن میں آئے ہوئے سریے کو اتارنے لگے تو اسے کچھ وقت نہیں لگتا ہے ادھر وہ دھکا دے کے آتا ہے آسمان والے رب کو جلال آتا ہے اس کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر اور بدلتے ہیں پھر اور بدلتے ہیں پھر اور بدلتے ہیں یہ بغداد کا باسی اور رہائشی ہے اور بغداد کے مورخین نے ہی اس واقعے کو لکھا ہے کرتے کرتے اس کے حالات اتنے بدلتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے کہ میں تمہارا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا وقت گزرتا جاتا ہے بیس پچیس سال کا عرصہ بیتتا ہے وہ عورت آگے شادی کر لیتی ہے نیا اس کا نکاح ہو جاتا ہے نئے گھر کے اندر آباد ہو جاتی ہے ایک دوپہر میں پھر دروازہ کھٹکتا ہے وہ عورت اپنے نئے شوہر کے پاس بیٹھی ہے جب دروازہ کھٹکتا ہے تو اس سے کہتی ہے کہ میں پتا کر کے آتی ہوں کوئی فقیر اور غریب نہ ہو میں اس کی خدمت کراتی کر آتی ہوں آپ بیٹھیے آرام سے کھانا کھائیے نیچے جاتی ہے دروازہ کھولتی ہے سسکیاں اور آہیں آنکھوں میں آنسو کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہے شوہر پریشان کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے بیوی واپس کیوں نہیں آئی وہ نیچے جا کے اس سے پوچھتا ہے تجھے کیا ہو گیا غریب انسان تھا مانگنے آیا اس کو کچھ دے دیتے یہاں ٹھہر کے رونے لگ گئی ہو کہنے لگی تم نہیں جانتے ہو آج سے بیس پچیس سال پہلے میں اس کے گھر میں ہوا کرتی تھی اچھا تو پھر کیا ہوا کب کی بات ہے بیس سال پہلے کی کس شہر کی بغداد کی کس گلی کی فلاں گلی کی کس رہائش کی فلاں رہائش کی وہیں پہ وہ بھی چیخ مار کے کہتا ہے اور اچانک اس کے بھی اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور اسے کہتا ہے جو تم نے علامتیں بتائی ہیں اس سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ بیس سال پہلے اس گھر میں فقیر بن کے میں گیا تھا تلکل کل ایا منہا بیناس وہ غریب کے پاس اچھا وہ لوگ جو پہلے خود غریب ہوتے ہیں ان کو اللہ دولت دے دے تو وہ بھی اپنی اوقات بھول جاتے ہیں بعض دفعہ نو دولتیے وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ میں کیا ہوتا تھا اللہ کے بارے نبی نے اس ایک بندے کا بھی واقعہ بیان کیا نو دولتیا تھا پہلے غریب تھا پھر اللہ نے دولت دے دی فرشتے نے دعا دی تھی وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری کے اللہ کے پیرے نبی نے اس کو بیان کیا پھر فرشتہ اس کے پاس غریب بن کے آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دے دینا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو اپنے بڑے بچے بڑے اخراجات ہیں میں تجھے کہاں سے دوں تو اس نے کہا لگتا ہے پہلے تم میرے جیسے نہیں ہوتے تھے میں کہاں تمہارے جیسے ہوتا تھا وائس ہوں کابر کابر میرے تو اباؤ اجداد ہی بڑے دولت مند تھے شروع سے ہم بڑے دولت والے ہیں بڑے ان سے لینڈ لارڈ لوگ ہیں تم یہ کیا کہہ رہے ہو اس فرشتے نے کہا تھا اگر تم جھوٹ بکتے ہو تو میری بد دعا ہے کہ جیسے تم پہلے تھے ویسے ہی ہو جاؤ اور اللہ نے اس گنجے کو دوبارہ ویسے ہی گنجا کر دیا تھا اس کوڑے کو ویسے ہی کوڑا کر دیا تھا اور اس کی سابقہ زندگی کے اندر واپس پلٹا دیا تھا دل کلو دا بننا اور آئی طلحی وہ بھی تین دیکھے اس شخص کو جو روزے انصاف کو جھٹاتا ہے فذلك الذي يدعو اليتيم یہ بد کردار انسان اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اس کی دوسری نشانی یہ ہے ولا يحض على طعام المسكين یہ غریب کے کھانے کی کوئی ترغیب نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یتیموں کی پرورش اور غریبوں کا بھلا یہ دونوں نے کیا اللہ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق دے وآخر الحمد اللہ رب العالمین کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں سبحانک وحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابھی انشاءاللہ اذان عشاء ہوگی تمام بھائی جن کا وضو نہیں ہے وضو بنا لیں انشاءاللہ شاء اذان کے بعد نماز عشاء کھڑی کر دی جائے گی اب اب آپ کے لیے دو اعلان ہے کہ ایک تو یہاں پہ الحمدللہ اسی جگہ پہ بچوں کے لیے چونکہ آج کل چھٹیاں بھی ہیں گرمیوں کی تو سمر کیمپ ہم نے یہاں پہ شروع کیا ہے چھوٹے بچوں کے لیے آٹھ سے اٹھارہ سال کے پندرہ دنوں کے لیے جس میں ایک ہفتہ گزر گیا ایک ہفتہ رہ گیا تمام احباب جن کے بچے ہیں وہ دینی تعلیم و تربیت کے لیے یہاں پہ بھیجیں صبح دس بجے سے لے کے ساڑھے بارہ تک ٹائم ہے اور اسی طرح یہاں پہ نازہ کلاس بھی بچوں اور بچوں کی شروع ہے جن احباب کے بچے ہیں وہ یہاں پہ ضرور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں ابھی انشاءاللہ شاء اذان ہوگی اذان کے بعد نماز کھڑی ہوگی السلام علیکم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 على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہاں پہ الحمد للہ جتنے بھی دروس اور پروگرامز ہوتے ہیں ان کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے تو جو بھائی اپنے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے